بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب و کت وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ن تو اشد مینکت ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقف وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جہاد کرو جنہوں نے تم سے لڑائی کی جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو لیکن زیادتی نہ کرو زیادتی کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہ کان وغیرہ نہ کاٹو جہاد کرتے ہوئے خیانت نہ کرو چوری نہ کرو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو جو بہت زیادہ کمزور ہیں لڑ نہیں سکتے انہیں نہ مارو اسی طرح حیوانوں کو ضائع نہ کرو بغیر مسلحت کے درختوں کو نہ کاٹو یہ زیادتی ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان مشرقین مکہ نے تمہیں مسجد حرام سے نکال دیا اور جب یہ تم سے لڑائی کریں تب تم لڑائی کرو ان سے خصوصاً مسجد حرام میں جب تک وہ ہاتھ نہ اٹھائیں تب تک تم بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ جب تک وہ خود تم سے لڑائی نہ کریں تم بھی لڑائی نہ کرو اگر مسجد حرام میں وہ لڑائی کرنے سے باز آ جائیں تو یہ تو بہتر ہے اور مشرقین مکہ کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ تب تک لڑائی کرو جب تک ہر طرف اللہ کا دین ہی نہ پھیل جائے ہر طرف اللہ کا دین ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقات اور تم لڑو ان سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الدینہ ان لوگوں سے جو یوکات لڑتے ہیں تم سے ولا تعتدو اور نہ تم زیادتی کرو ان اللہ بے شک اللہ لا يحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو حیثو جہاں بھی ثقف تم تم پاؤ ان کو و اخرجو اور تم نکال دو ان کو من حیثو جہاں سے اخراجو انہوں نے نکالا تمہیں انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے بیت اللہ سے مکہ سے نکالا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو ولفتنا تو اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے اللہ فرماتے فتنہ فساد فتنہ فساد پھیلانا شرک کرنا یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اس کے نقصانات تو قتل سے بھی زیادہ ہیں لیکن ولا تو قاتل ویسے تم انہیں جہاں پاؤ قتل کرو مار دو نکال دو لیکن نہ تم ان سے لڑو ان دل مسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک حتیٰ کہ وہ خود لڑیں تم سے فی ہی اس مسجد میں فعن پس اگر قاتلوکم کم وہ لڑائی کرے تم سے فقت الوحم تو تم بھی قتل کرو ان کو کذا لکھا اسی طرح جزا الکافرین کافروں کی جزا ہے سزا ہے فعن انتہو پھر اگر وہ بعض آ جائیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وقاتلوہم اور تم لڑائی کرو ان سے حتیٰ کہ لا تکونا نہ رہے فتنہ تن کوئی بھی فتنہ و یقون دینوں اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے تب تک مشرقوں سے کافروں سے غیر مسلموں سے جہاد کرتے رہو جب تک ہر طرف اللہ کا دین نہ پھیل جائے فن انتہا پھر اگر وہ بعض آ جائے فلا ادوانہ تو نہیں ہے زیادتی اللہ مگر الظالمین ظالموں پر صدق اللہ العظیم